اور جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اسے اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے